الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن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 حي على الفلاح حي على الفلاح Allah 好了。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 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسله هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا احاديث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ الفاظ ادا فرمایا کرتے تھے کہ اما احسن الحدیث کتاب اللہ وہ آشن الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سب سے بہترین کلام یا سب سے بہترین حدیث اللہ کا کلام ہے قرآن پاک ہے دنیا میں کلام بہت سے ہیں مگر سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن پاک ہے الحدی حدی و محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے میں نے طریقے بہت سے آپ کے سامنے آئیں گے مگر آپ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بہترین طریقے کے مقابلے میں ایک طریقہ ایسا ہے جو سب سے بدترین سب سے ہولناک ہے اور سب سے خطرناک ہے اور میں کہ بھائی ان شغل امور عمور ہے سب سے بہترین امر اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو نیا ہو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو جس کا فکر نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ میں ہو وہ سب سے بدترین طریقہ ہے اور سب سے بدترین راستہ ہے وہ اتنا کل محدت دن بدا یہ بات نوٹ کر لو کہ جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بدعت قرار پائے گی وہ کل بدعت دن اور ہر بدرت گمراہی وکل ولالت النار فنار اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ایک حدیث کے مطابق جب نبی علیہ السلام یہ الفاظ ادا فرما رہے ہوتے تو اللہ سعود آپ کی آواز بڑی اونچی ہو جاتی ون دفخت اوداج ہو اور آپ کی گردن کی رگیں بھول جاتی وہ وجہ کے الفاظ بھی ہیں اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور جب آپ صحابہ کو بتا رہے ہوتے کہ سب سے بہترین طریقہ نبی کریم کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بدترین طریقہ ہر نئی چیز ہے بدعت ہے تو آپ کا انداز ایسا ہوتا کہ گویا آپ صحابہ کو ایک لشکر کے فوری حملے کی اطلاع دے رہے ہیں اس وقت ایک کمانڈر کا انداز کیا ہوگا جب وہ اپنی فوج کو دشمن کے فوری حملے سے آگاہ کر رہا ہوگا کہ فوراً تیار ہو جاؤ دشمن حملہ کرنے والا ہے یقول و صبح حکم دشمن یا صبح آیا یا شام آیا یہ کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی کیونکہ اس خطبے میں ایک بڑی ہولناک چیز کی نشاندہی کی گئی ہے اور وہ ہر نئی چیز ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر جو شرع اصطلاح میں بدت کہلاتی ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے یہ اس خطبے کا مضمون ہے جس کو ادا کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم برند آواز اختیار فرماتے اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا کیونکہ یہ بڑی ہولناک خبر دشمن کے حملے سے بھی زیادہ ہولناک خبر ہے کیونکہ دشمن کا اچانک حملہ زیادہ سے زیادہ انسان کی جان لے سکتا ہے مگر بدعت تو دین کو مونڈ دینے والی ہے اور دین کا ہولیا بگاڑ دینے والی ہے جس کا محلت جہنم کی آگ ہے جس کا نتیجہ تمام نیکیوں کے ضائع ہونے کی صورت میں ہے جب ایک بندے کے اعمال میں بدعت شامل ہو جائے تو اس کے بقیہ اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اسی لیے سفیان سوری کا قول ہے کہ ابلیس کو عام گناہوں سے زیادہ بدر سے محبت عام گناہ جیسے چوری ہے شراب نوشی ہے ڈاکہ ہے یا زنا ہے ابلیس کی چاہت یہ ہے کہ لوگ ان گناہوں کے بجائے کسی بدرت کو اختیار کر لیں عبادت سمجھ کر کیونکہ عام گناہ اگر ایک بندے کی زندگی میں شامل ہو تو اس سے کم از کم نیکیاں برباد نہیں ہوتی گناہ اپنی جگہ اور نیکیاں اپنی جگہ لیکن اگر بل شامل ہو جائے تو سارے اعمال حسنہ بھی برباد ہو جاتے ہیں اور انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے یہی بات نبی علیہ السلام کے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی ان لوگوں سے جو بسرا کی مسجد میں حلقہ بنا کر اجتماعی ذکر کر رہے تھے جن کے سامنے کینکریوں کے ڈھیر تھے اور ان کینکریوں پر اللہ کا ذکر شمار کر رہے تھے اجتماعی ایک ان کا امیر تھا جو انہیں ذکر کرنے کا حکم دیتا اور سارے لوگ ایک آواز سے اجتماعی طور پر ذکر شروع کر دیتے جناب عبداللہ نے جب یہ سارا عمل دیکھا تو پہلے تو فرمایا کہ لقد جئتم ظلم کہ تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت ایجاد کی ہے ذکر صحیح ہو رہا ہے مگر طریقہ ذکر بدعت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں ذکر تھا سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہ افضل الکلام ہے نبی اسلام کی حدیث ہے افضل الکلام اربع سب سے بہترین ذکر یہ چاروں کلمات ہیں اور ایک حدیث میں وہ ہن من القرآن یہ چاروں کلمات قرآن میں سے ذکر یقیناً افضل ہے مگر طریقہ ذکر محدث تھا بدر تھا جس پر صحابی نے اتنی شدت اختیار کی یہ ظلم ہے اس دین پر ایک بدعت کا اجرا ہے صحابی افسوس کا اظہار کر رہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے جوتے موجود ہیں برتن موجود ہیں آپ کی نشانیاں موجود اور تم اتنی تیزی سے تبدیل ہو گئے بدعات ایجاد کر ڈالی فرمایا اردو سے آتے کو فانا ضامن اللہ یزی کم شی یہ کینکریوں پر جو ذکر شمار کر رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ باہر چلے جاؤ اور جا کر گناہ کرو ایک گنا اور دو گنا اور دس گنا اور پچاس گنا اور وہ آ کر گنو ان کینکریوں کو اپنے ایک ایک گناہ کو شمار کرو اس سے کم از کم نیکیاں برباد نہیں ہوں گی مگر جو کام تم کر رہے ہو اس سے نیکیاں برباد ہو رہی کیا تم اللہ کے پیغمبر سے بڑھ گئے صحابہ کرام سے بڑھ گئے یہ طریقہ کسی نے اختیار نہیں کیا ان لوگوں نے کیا جواب دیا جو آج کے لوگ جواب دیتے ہیں ماردنا اردنا الخیر عبداللہ ہماری نیت خیر کی ہے ارادہ خیر اچھا کام ہی تو ہو رہا ہے اللہ کا ذکر ہی تو ہو رہا ہے ہمارا ارادہ صرف خیر کا ہے جناب عبداللہ نے فرمایا کم میں مرید دل خیر نہیں یوسیب کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ارادہ جن کی نیت خیر کی ہوتی ہے مگر خیر انہیں نصیب نہیں ہوتی وہ خیر حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ دین اسلام میں خالی نیت کا درست ہونا کافی نہیں ہے ارادہ خیر کافی نہیں ہے جب تک وہ کام اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق نہ ہو تو طلب کی صداقت اور سنت کی اتباع یہ دو چیزیں مل کر دین بنتی ہیں تمہاری طلب کا حال اللہ جانتا ہے مگر اس طریقے کا ظاہر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے وہ لوگ باز نہ ہے اس واقعے کا راوی ابو سلم جو جناب عبد الرحمن عوف کا بیٹا ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا خارجی بن چکے تھے جن کا آغاز ایک چھوٹی بدر سے ہوا باز نہ آئے نصیحت قبول نہ کی اور ترقی کرتے کرتے بڑھتے گئے حتیٰ کہ خارجیوں کے صف میں شامل ہو گئے جن کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے الخوار جو خارجی جہنم کے کتے ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے شر و قتلہ تحت عدیم السماء اس آسمان کے نیچے بہت سے لوگ قتل ہوئے اور قتل ہوتے رہیں گے سب سے بدترین مقتول خارجی ہیں اور بہت سے لوگ قتل کرتے رہیں گے اور قتل کرتے رہیں اور سب سے بہترین قاتل وہ ہے جو کسی خارجی کو قتل کرے تو یہ بدعت کا ہولناک انجام نصیحت قبول نہیں کی اور بدعت پر اصرار قائم رکھا بڑھتے بڑھتے خارجی ہو تو بدعت کا معاملہ بڑا ہولناک ہے اور بڑا خطرناک ہے بڑے غور سے اپنے عقائد کو اور اپنے اعمال کو چیک کیا کرو عقیدے میں بدر شامل نہ ہو اور کوئی عمل بدعت پر قائم نہ ہو ایک بدعتی انسان سب سے مفغوز انسان نفرت کے قابل کیونکہ بدعتی انسان دن دھاڑے اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ کی طرف منسوخ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے الیوم اکمل تو رقم دین آج میں نے دین مکمل کر دیا اب یہ دین کامل و اکمل ہے کوئی اس میں کمی نہیں کوئی نقص نہیں ہر لحاظ سے کامل عقیدے میں عمل میں معاملات میں اخلاقیات میں یہ دین کامل ہے اکمل ہے اور کوئی اس میں کمی نہیں لیکن ایک بدعت تھی ایک بدعت کو جاری کر کے یا ایک بدعت کو اپنا کے اللہ تعالیٰ کے دعوے کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے کہ مکمل کہاں ہے فلاں کمی تھی فلاں کمی تھی جو ہم نے پوری کی اسے بولتے ہیں استدراک شریعت پر استدراک اللہ اور اس کے رسول سے جو کمی رہ گئی نعوذ باللہ اسے ہم نے پورا کیا کہ دین کامل کہاں ہے اللہ تعالیٰ کے دعوے کی تقدیر اور دین میں کمی کا عقیدہ اور یہ کہ وہ کمی ہم پوری کر رہے ہیں یہ بدعتی کی ہولناک فکر یہ اس کی سوچ ہے اس لیے سب سے خطرناک انسان بدرتی انسان سلف سال ہی بڑی ان سے نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے ایوب سختیانی رحم اللہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹے ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے ان پاکیدہ ہاتھوں سے ہمارے والد کو غسل دے دیجیے فرمایا کہ ٹھیک ہے نیک کام ہے ہونا چاہیے تشریف لے گئے جس کمرے میں میت تھی اس میں داخل ہوئے کپڑا ہٹایا پہچان گئے غسل دیے بغیر باہر آ کے اور کہا کہ میں غسل نہیں دے سکتا تو ہوں کانا یمشی مبتد ایک روز میں نے دیکھا اس کو برسر عام ایک بدعتی انسان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا بدعتی سے اس کی دوستی تھی میں اس کو کیسے غسل دے سکتا ہوں سلیمان تیمی رحم اللہ موت سے قبل رو رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے جواب دیا گناہ یاد آ گیا مرر تو اللہ فسلم تو علیہ فحاظ الحساب ایک بدعتی انسان کے پاس سے گزرا اسے سلام کر بیٹھا مجھے اس پر حساب کا خوف ہے اللہ نے پوچھنا حساب لینا کہ تمہارا سینہ تو سنت مصطفیٰ کے انوار سے منور تھا تم نے ایک ایسے شخص کو سلام کیوں کیا جس کے اندر بدرت شرائط کر چکی تھی فضیل ابن ایاز فرمایا کرتے تھے منظب فقط قطع رحمہ جو اپنی بیٹی یا بہن کسی بنتی کے نکاح میں دے دے اس نے اس عمل سے اپنا رشتہ اس سے کاٹ لیا اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اس سے یہ نہ سمجھے کہ کیا ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا سر سے بوجھ تو اٹھا یہ نہ سمجھے کل قیامت کا دن ہوگا یہ رشتہ آئے گا حقور رحمان کو تھام کے کہے گا یا رب اب سلم مسلّی وقت امن قطع رشتہ کہے گا یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اسے تو بھی جوڑ لے اپنے ساتھ اور جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ کر پھینک دے رحم رحمان اور رحم کا مادہ ایک ہی ہے نبیر اسلام کا فرمان بھی ہے اللہ تعالی نے اپنا نام رحمان پھاڑ کر رحم کا لفظ نکالا ہے رشتہ یہ بہت ہی اہم شے ہے رشتوں کو توڑنا اللہ کی رحمت سے ٹوٹنے کے مترادف ہے اور رشتوں کو جوڑنا اور ملانا اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑنے کے مترادف ہے فرمایا کہ جو شخص کسی بدرتی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے بہن کا رشتہ دے دے اس نے اپنا رشتہ توڑ لیا اس کے ساتھ قیامت کے دن اس کا ہولناک ناک انجام اسے بھگتنا پڑے گا کہ من تبسم فی وجہ ہے مختلف اور جو کسی دی کے سامنے مسکرائے اس کے چہرے کو مسکرا کے دیکھے وہ شخص دین کے ساتھ مزاق کر رہا ہے یہ کیسی دینداری اور جو شخص کسی بدرتی کے جنازے میں شریک ہو اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا یہ سرف صالحین کے نظریات ان کی سوچ اور فکر ایک بدرتی انسان کے بارے میں یہاں ایک بات بطور وضاحت کے ضروری ہے یہ جو تعلق ہے جس کا ہم نے ذکر کیا یہ وہ تعلق ہے جس کی اور کوئی بنیاد نہ ہو بعد اوقات ایک شخص تجارت کرتا ہے اور اس کی تجارت کسی فطرتی انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ جائز ہے اور تجارتی تعلق کی بنا پر ملنا جلنا بھی جائز ہے مسکرانا بھی جائز ہے بعض اوقات ایک گھرانے میں ماں باپ بدعت پر قائم ہیں اور اللہ اولاد کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے تو اس اولاد کا اپنے ماں باپ سے تعلق اس تعلق کی بنا پر خدمت مسکرا کے دیکھنا اور ملنا سب درست ہے مگر اس کی اساس دین نہیں وہ تعلق ہے رشتہ ہے تجارتی لین دین ہے جس تعلق کی ہم مذمت کر رہے ہیں وہ تعلق دین کی بنیاد پر تو ایک انسان کسی تبسم کا کسی مسکراہٹ کا اور کسی نرم گوشے کا مستحق نہیں اللہ یہ کہ آپ کسی کو دعوت دے کر قریب کر رہے ہیں اس سے آپ اخلاق کا برتاؤ کریں اگر یہ بات محسوس ہو رہی ہو کہ یہ قریب آ رہا ہے دعوت کو سن رہا ہے سلف صالحین کس قدر نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے سنبی داود میں حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوا ان کا آخری دور تھا ان کی عمر کا بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے ان کے شاگرد امام مجاہد اللہ لغت اور تفسیر کے بہت بڑے امام محدث بھی تھے وہ ان کو ساتھ لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں زہر کا وقت ہو گیا مسجد میں داخل ہو گئے زہر کی نماز پڑھنے کے لیے موز نے اذان دی اور اذان کے بعد ایک عمل کیا جس کو تصویر کہا جاتا تصویر کا معنی وہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو دوبارہ نماز کی دعوت دے دی لوگوں اذان ہو چکی اپنے کام کاج چھوڑ دو اللہ کا خوف کرو مسجد میں آؤ نماز پڑھو وغیرہ یہ تصویر ہے جو کہ ممنوع ہے اس سے روکا گیا جناب عبداللہ نابینا ہونے کے باوجود نقاہت اور کمزوری کے باوجود بڑھاپے کے باوجود فراتے کو بنا ہاتھ مسجد فل مجاہد ہمیں اس مسجد سے نکال کر لے جاؤ یہ بدعت ہے جس مقام پہ جس مسجد میں ایک بدعت کا اظہار ہو رہا ہے اس میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے چنانچہ نقاہت اور بڑھاپے کے باوجود اور نابینا ہونے کے باوجود وہاں سے نکل گئے اور کسی اور مسجد میں جا کر زہر کی نماز ادا کی اسی قسم کا واقعہ امام مالک کا بھی ہے امام دار الحجرا ان کا گھر مسجد نبی کے پڑوس میں تھا موزن نے اذان دی مسجد کے مینار پہ چڑھ کے اور تصویر کی اذان کے بعد وہی الفاظ کہ لوگوں نماز ہو چکی اذان ہو چکی اٹھو بستر چھوڑو اللہ کا خوف کرو مسجد میں حاضر ہو جاؤ امام مالک گھر سے نکلے اور چیخ کر اس کو کہا کیونکہ وہ بلندی پر تھا کہ یہ بدعت بعد آ جاؤ اس سے اگلے دن مسجد نے پھر آزاد دی تصویر نہیں کی کوئی الفاظ ادا نہیں کیے لیکن گلے سے زور زور سے کھانس کر لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اڑوس پڑوس کے لوگ میری کھانسی سن لیں میرے گلے کا صاف کرنا سن لیں اور بیدار ہو جائیں امام مالک پھر گھر سے باہر نکلے فرمایا کہ یہ بھی بدعت ہے یہ بھی تصویر کی ایک شکل بس اذان کافی آج بھی بہت سے لوگ کی صورت میں لوگوں کو گھر گھر جا کر نماز کی دعوت دیتے یہ طریقہ اس سے مختلف نہیں بس اذان یہ ہمارا دین دین غیرت ہے اس کو اتنا پست نہ کرو کہ کسی چودھری کے گھر پہنچ جاؤ نماز کی دعوت لے کر اذان کافی جو آتا ہے وہ آئے نہیں آتا نہ آئے لیکن یہ گھر گھر گشت کر کے جانا لوگوں کو گھروں سے نکالنا نماز کی تلقین کرنا اذان ہونے پر ان کو خبر دینا یہ تمام چیزیں اللہ کے پیغمبر کے معمول سے اور آپ کی سنت سے ثابت نہیں ہم طریقہ دعوت میں غیروں کی نقالی کیوں کرتے ہیں ان کی اصطلاحات ان کے الفاظ گھٹیا قسم کے ان کا لہجہ کیوں اپناتے ہیں ہم عہد الحدیث ہیں اور کتاب و سنت کے ساتھ تعلق ہمارے لیے مایا صد ہے ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے سید داود غزنوی کے بیٹے جب دیکھتے کسی اہل حدیث کو غیروں کی نقالی کر رہے فرمایا کرتے کہ تمہاری مثال اس شہزادی کی سی ہے جس کے دامن میں ہیرے ہوں جواہرات ہوں جس کا سینہ سونے سے سجا ہوا ہو مگر اس شہزادی کو کھوٹی چونیاں چوری کرنے کی عادت ہے یہ کھوٹ ہے جس کی نکالی کر رہے جس کو اپناتے ہو کھرا مار ہمارے پاس موجود ہے دعوت اور طریقہ دعوت سب کا سب نبی علیہ السلام کی ہدایت اور آپ کے طریقے سے ثابت اسے اپناؤ غیروں کی نقالی کر کے اپنے مقام کو گرانے کی کوشش نہ کرو دودھ اگر پانی میں شامل ہوگا شاید پانی کی قیمت بڑھ جائے مگر دودھ کی قیمت کم ہو جائے گی سونے میں کھوٹ ہو تو کھوٹ کی قیمت بڑھ جائے گی مگر سونے کی قیمت گھٹ جائے گی ہمارے اندر ایک دینی غیرت ہونی چاہیے بات تھوڑی سی پھیل گئی بدعت ایک بدترین عمل ہے جس کی آمیدش تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی آج ہماری قوم کے بیشتر لوگ روزے سے ہیں رات کو قیام بھی کیا ہوگا جو رات گزری اسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے شب توبہ کا نام بھی دیا جاتا ہے اول یہ نام ثابت نہیں ہے دیگر خاص طور پہ اس رات کا اہتمام اور دن کے روزے کا اہتمام کتاب و سننے سے ثابت نہیں رسول کریم ہر رات قیام کیا کرتے تھے اور شابان اکثر روزے رکھا کرتے تھے بلکہ بعض احادیث نبی شابان کے روزے رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے یہ سوب ہے کل اور پورا شابان کا مہینہ آپ روزے رکھا کرتے تھے مگر پندرہویں تاریخ کی تخصیص ثابت نہیں کچھ احادیث لوگ بیان کرتے ہیں مگر سب کی سمجھائی سب سے صحیح روایت جامع ترمزی کی جس میں یہ ذکر ہے کہ اس رات اللہ تعالی لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے بنو کل قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ سخت ترین ضعیف ہے امام ترند رحم اللہ اس پہ روایت کرتے ہیں اور روایت کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی بابت پوری دنیا میں حدیث کے امام امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا اس پر کیا حکم ہے فرما اس میں دو مقام پر انتظار ہے صنعت ٹوٹی ہوئی معذر اس میں حجاج میں رضاط یحییٰ سے بیان کر رہے ہیں اور سے اور حجاج کا سما ثابت نہیں اور عروا سے سما ثابت نہیں ہے ایسی کہلاتی ہے جس راوی ساقت ہو وہ شدید ترین زور شمار ہوتا ہے تو پھر یہ نیکی ثابت نہیں ہے اگر جو لوگ اس کو نیکی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں مگر اس کا دین سے تعلق نہیں دین اسلام بے تحاشا اعمال پر مشتمل ہے آپ ان کا اہتمام کیجیے اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی اتباع کیجیے آپ کی سنت کی پیروی کیجیے جس کا اجر بھی ملے گا اللہ کا تقرب بھی ہوگا اور پیارے پیغمبر کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی ایسے اعمال کا اہتمام جس میں کئی چیزیں شرعی مقاصد کے خلاف ہیں قبرستان کا چراغا دین کے خلاف عورتوں کا جانا قبرستان میں شریعت کے خلاف ہے لعن رسول اللہ علیہ وسلم ظاہرات القبور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان عورتوں پر لعنت برسائی جو قبرستان جاتی ہیں اور قبروں کی زیارت کرتی ہیں مردوں عورتوں کا اختلاط شری مقاصد کے خلاف اور پھر یہ چراغ یہ مال کا ضیاع ہے یہ مال بہت سے غروبار مستحقین کے کام آ سکتا ہے القد یہ سارے امور ایسے ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں برت کے احکام ہم نے سن لیے انتہائی خطرناک عمل کل حد نبی اعمال عمل اے پیغمبر کہہ دیجیے ہم تمہیں بتائیں کہ عمل کے باوجود سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوگا اللہ دینا دنیا وہ دنیا ہوں نے سنا وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی زندگی کی ہر محنت بیکار جا رہی تھی جو کام کر رہے تھے سب بیکار جا رہا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں عبادت ہی تو کر رہے ہیں ذکر و اذکار ہی تو کر رہے ہیں شب برات میں ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جس کو سرد الفیہ کہا جاتا ہے ہزاری نماز اس میں سو رکعت پڑھنی ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں دس بار سورہ اخلاص اس طرح ہزار کا فکر پورا ہوتا ہے تو اس کو ہزاری نماز کہا جاتا ہے اور یہ نماز بھی ثابت نہیں جو حدیث پیش کی جاتی ہے ہر لحاظ سے باطل موضوع اور مقبوب حدیث گھڑی ہوئی مختلف جھوٹی حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من قدب فلیت پہ لگے من النار جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے دنیا میں طے کر لے کہ میں جہنم کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا بڑا ہولناک اقدام ہے اور بڑا بدترین امر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف جھوٹ منسوخ کیا جائے مگر اس مرض کا کیا علاج ہے یہاں ایک بڑی جماعت موجود ہے جس کے نزدیک دین کی دعوت کی خاطر جھوٹ بولنا ہے جھوٹ جو کہ حرام ہے لعنت اللہ علی القاذبین اس کو جائز قرار دے دینا بہت بڑی جسارت کہ دعوت دین کی خاطر جھوٹ بولنا جائز تبھی اس جماعت کے سیدھا سیدھا لوگ جو درس وغیرہ دیتے ہیں وہ ٹکا ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں غیر مسند باتیں نہ کوئی حوالہ نہ کوئی صنعت خود ان کے اپنی جماعت کے علماء بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے لے آئے دنیا اس کو سنتی اور اس کی بات کا سحر پھیلا ہوا ہے مگر ستر فیصد جھوٹ ہوتا ہے اسی بات کا شاخصانہ ہے کہ ان کے یہاں دعوت دین کی خاطر جھوٹ بولنا چاہیے لوٹے اٹھاؤ بستر اٹھاؤ تریا کریا پھیلو دعوت دین دو جھوٹ بولو کوئی پرواہ نہیں ایسے لوگوں کو کوئی علاج نہیں علاج تو ان کا ہوتا ہے جو جھوٹ کو جھوٹ سمجھے اور اس کی شناخت کے قائل ہو اور جو جھوٹ کو کار خیر سمجھے ان کا کیا علاج ہوگا ایک بدرتی کا کیا علاج ہوگا جو اپنی بدعت کو نیکی سمجھتے چور کا علاج ممکن ہے زانی کا ممکن ہے شرابی کا ممکن ہے کیونکہ یہ سارے کام نیکی سمجھ کر نہیں گناہ سمجھ کر لوگ کرتے ہیں چھپ کر کرتے ہیں اس کا علاج ممکن ہے اس کو جھوٹ اور اپنے گناہ کی حیبت کا کسی وقت بھی انکشاف ہو سکتا ہے توبہ کر سکتا ہے اس کا کیا کرو جو جھوٹ کو عبادت سمجھے بدعت کو نیکی سمجھے وہ بھلا کیسے توبہ کرے گا پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب کل صاحب بدع اللہ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دی یہ چھپانے کا معنی بھلا وہ توبہ کیسے کرے گا وہ تو اپنی نیکی کو عبادت سمجھتا ہے اپنے عمل کو نیکی سمجھتا ہے اللہ کی رضا سمجھتا ہے سچی طلب قرار دیتا ہے وہ توبہ کیسے کرے گا توبہ کی توفیق اس کو ملتی ہے جو اپنے عمل کو برائی سمجھتا ہے بالآخر اللہ کا خوف اختیار کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے مگر جو عمل کو نیکی سمجھتا ہے وہ کب توبہ کرے اللہ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیے توبہ اس سے پردے میں تو آپ کہہ دیجیے تمہیں بتائیں سب سے بڑا گھاٹا کن کا ہوگا اللہ دین فی حیات دنیا ان لوگوں کو جو دنیا میں عمل کرتے تھے اور جو کوشش کرتے تھے سب بیکار جا رہی تھی اور وہ کیا سمجھتے تھے ان ہو سنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یہ ان کی سوچ تھی قرآن کیا کہہ رہے جو کر رہے سب بیکار برباد محض کوئی اجر نہیں کوئی بدیرائی نہیں یہ تضاد کیوں ہے یہ تضاد اس لیے ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا اپنی خواہشات کی ترجمانی پر کیا کتاب و سنت کو نہیں دیکھا قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا اپنی خواہشات اپنی پسند اور ناپسند اپنا خاندان اپنی برادری یہ کام ہمارے آبا اجداد کرتے آئے ہیں ہمارے خاندان میں ہوتا ہے ہماری برادری یہ کام کرتی ہے یہ ان کی سوچ تھی حالانکہ یہ سوچ کتاب و سنت کی ہے ہی نہیں کتاب و سنت میں عمل کی اساس وحی الہی قرآن و حدیث ہے نہ کوئی برادری نہ کوئی خاندان اور نہ کوئی باپ دادا معیار ہے نہ حجت ہے اور نہ دلیل تو قیامت کے دن عمل کے باوجود سب سے بڑھ کر گھاٹا کس کا ہوگا اس شخص کا جو بزام میں خیش جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا حالانکہ جو کر رہا ہے سب باطل سب بیکار نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے اور یہ ایک بدعتی انسان کا تذکرہ ہے جو بدت انجام دیتا ہے نیکی سمجھ کر نہ وہ قرآن میں نہ وہ حدیث میں تو پھر وہ نیکی کہاں سے بن گئی یاد رکھو جو عمل نیکی ہوگا اس کا پہلا مستحق محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن ہی نہیں ایک عمل نیکی ہو آپ اس سے محروم ہو جائیں اور ہمیں وہ عطا ہو جائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے معراج کی اس کے بعد دسیوں سال آپ زندہ رہے کبھی آپ نے شب معراج کا اہتمام کیا آپ کی زندگی میں یہ رات بار بار آئی کبھی کوئی ایسا اہتمام ہوا آپ نے صحابہ نے ہر کس نے ہر رات جاگنا آپ کا معمول آج کی رات بھی جاگو شاوان میں کثرت سے روزے آپ کا معمول تھا اگر رکھتے ہو تو آج بھی رکھو لیکن یہ تفصیل درست نہیں ایک رات کا قیام اور ایک دن کا روزہ یہ تفصیل ثابت نہیں لہذا عملی اعتبار سے اللہ کے حبیب کی اتباع یہی دو جہانوں میں سعادت کی احساس ہے اور کامیابی کا نسخہ سعادت ہے جس کے بغیر اور کوئی راستہ ناقابل قبول ہے اور نہ باعث اجر ہے اور نہ بندے کی سعادت کا باعث بنے گا سبب بنے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر حال میں اس کی توحید پر قائم رہیں اور اس کے پیارے حبیب کی سنت کی اتباع کرتے رہیں اتباع سنت ہی بابرکت اور سنت سے ہٹ جانا سارے اعمال کی بربادی ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ الرسول بلا تم سے لو اعمال ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اطاعت کرو گے اعمال محفوظ اور مقبول ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دو گے پھر جس کی چاہو اطاعت کر لو قوم کی برادری کی باپ دادا کی پردادا کی جس کی چاہے اطاعت کر لو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں اللہ نے ایک ہی شخصیت کو اپنا رابط بنایا اپنا نمائندہ مقرر کیا اسے چن کر مبروز کیا اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اس نقطے کو سمجھ لو اور اس پر کار بند ہو جائے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے ہر حال میں ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے اور ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے دائرے میں ہو اور کوئی عمل ایسا نہ ہو جو آپ کی اتباع کے دائرے سے خارج ہو بد توفیق بید اللہ تعالی اقول قولی هذا بستفر اللہ علی بلکم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمد للہ وسولات وسلم علیہ رسول اللہ وبعد یہ تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے بالخصوص یہ طائف والے محمد سلیم صاحب اور سجاور میں ہمارے ایک بزرگ حاجی عبدالعزیز صاحب سخت عجیل ہیں ان کی صحت کی دعا کر دی اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے اور ہمارے ایک جماعت کے ایک بڑے بزرگ ان کا انتقال ہو گیا منڈی بہاؤدین میں اور ایک اور ہمارے خاندانی بہت بڑے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے خاندان سے ان کا انتقال ہوا برطانیہ میں تو ان کے جنازہ غیبانہ کی اپیل ہے دونوں کی تو جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم جنازہ غیبانہ ادا کریں گے آپ ادا کر کے جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں اور آج کا جو اعلان ہے یہ چاکی واڑا میں قائم محمدی مسجد المدرسہ کے لیے ہے یہ مسجد المدرسہ ایک ایسے مقام پر قائم کیا گیا جہاں چاروں طرف شرک و بدت کی جو وہ تاریخیاں تھیں اس دور میں شیخ العرب العظم سید الدین شاہ راشد رحمہ اللہ حیات تھے اور آپ کی رائے بھی تھی آپ کا حکم بھی تھا اور ان کے خاص ساتھی تھے دشکور جن کو مذاق میں جن کہا جاتا تھا جن کو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا انشاءاللہ تو انہوں نے یہ مدرسہ اور مسجد قائم کی تھی اور اب تک بھی حمد للہ قائم ہے آج کا اعلان اس مرکز کے تعاون کے لیے آپ جمعے کے بعد تعاون کرتے جائیے گا لکھا ہے کہ مدرسہ کچھ مخروض بھی ہے اور جو مصارف روزمرہ کے ہیں ان میں کچھ تنگی کا سامنا بھی ہے تو آپ کے علاقے کی یہ مسجد ہے مرکز ہے تو اس میں تعاون کریں انشاءاللہ یہ تعلیم جو بچوں کو دی جا رہی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے تو باہر ساتھی کھڑے ہوں گے آپ ان کو تعاون دیتے جائیے اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو آپ خود کے واڑہ جائیے ادارے کو دیکھیے اور تعاون کیجیے تاکہ یہ سلسلہ موقوف نہ ہو اور جاری بساری رہے اور یہ ساتھی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 رب خر رحم خر الرحمین اللہ منصر اسلام المسلمین اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجعلنا منهم وحد من خضر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت سمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك يا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ وسلم